الحمد للہ وقفا وسلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء برادران آپ دو صبح دس بجے سے لے کر اس وقت تک مسلسل اجلاس کی کاروائی کے اندر شریک ہیں ہم آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس مجلس کو ختم کریں گے تاکہ آپ دوست بڑی آسانی کے ساتھ وضو کر کے چہل قدمی کر کے تیاری کر کے مغرب کی نماز کے اندر شریک ہو سکیں تو مغرب کی نماز کے بعد بھی چونکہ ہمارے حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی دامت برکات ہم تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ مجلس ذکر کرائیں گے تو مجلس ذکر کی اس محفل کے اندر بھی آپ دوستوں نے شریک ہونا ہے اور پھر رات گئے تک یہ اجلاس جاری رہے گا اس لیے اس وقت ہم لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ چند چٹے آئی ہیں میں ان کے سوالات کے جواب عرض کے دیتا ہوں قادیانی کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ہونا چاہیے اور سمجھانے والا بھی ڈاکٹر تو اسی طرح پیغمبر کی کتاب کو سمجھانے والا بھی نبی ہونا ضروری ہے اگر پیغمبر کی کتاب کو سمجھانے والا نبی ہونا ضروری ہے تو پھر کرام اکرام میں سے کتنے نبی تھے چودہ سو سال میں کتنے نبی ہوئے یہ صرف عذر لنگ ہے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبا تابعین کو انہوں نے دین کو انہوں نے ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں ہم آگے سمجھا رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جس طرح قرآن مجید سمجھایا گیا اسی طرح قرآن مجید کے لفظ خاتم النبیین کا بھی معنی سمجھایا گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی استاد جی سوال یہ ہے کہ ہم قادیانی کی کیسے پہچان کریں آپ جتنا کوئی بڑا بے غیرت ہوگا اتنا بڑا قادیانی ہوگا ایک کمپنی میں اگر قادیانی کی مصنوعات کا کاروبار ہو ان کے ساتھ امامت کرنا کیسا ہے قادیانیوں کے مصنوعات کے علاوہ اور بھی مصنوعات ہیں کیا کرتا ہے برادر برادران اگر وہ مسلمانوں کی مسلمانوں کی کمپنی ہے اور وہ قادیانیوں کی مصنوعات رکھتے ہیں تو اس امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کمپنی کے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ قادیانی مصنوعات وہاں پر نہ رکھے اور اگر وہ اس سے بعد نہیں آتے تو وہ علل اعلان یہ کہہ کر امامت سے فارغ ہو جائے کہ اگر تمہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے متعلق تمہارے دل کے اندر نفرت نہیں تو تمہاری میں امامت نہیں کراتا جس طرح حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے السلام علیکم کے بعد عرض یہ ہے کہ کتاب کا نام بتاؤ جو سات سو صفحہ پر مشتمل ہے بھائی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا ہاں مجلس ختم نوت کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں مثلا سات نہیں میاں وہ مجلس کی ایک کتاب ہے یہ قادیانی مذہب وہ گیارہ بارہ سو صفحے کے قریب ہے اور ڈیڑھ پونے دو سو روپیہ اس کی قیمت ہے یہ مقصد تھا مولانا کا قادیانی یعنی مذہب جو ہے یہ کیو موبائل مرزائیوں کی کمپنی ہے بھائی مرزائیوں کی کمپنی نہیں کیو موبائل مرزائیوں کی کمپنی نہیں البتہ اس کیو موبائل کے سم کے اندر پہلے یہ نقص تھا کہ جب اس میں میسج حضور علیہ السلام کے اس میں گرامی کا وہ کرتے تھے تو وہ آگے کاٹ دیتا تھا تو وہ قادیانیوں کا نہیں اگر مسلمانوں کا ہی کوئی موبائل ہو اور اس کے اندر یہ نقص ہو کہ وہ پیغمبر اسلام کے نام کو قبول نہ کرے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ کیوں ہو یا کوئی ہو تو یہ یہ انہوں نے سنا ہے کہ اب کیوں موبائل والوں نے اس نقش کو بھی دور کر دیا ہے لیکن ان کا نقص ہونا اور اپنی وہ بات ہے یہ کہ وہ قادیانی ہوں قادیانی نہیں ہے آپ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو خاتم المہاجرین کہا لیکن اس کے بعد ہجرت جاری ہے اس طرح نبوت کے جاری ہونے کا استدلال کرتے ہیں بھائیوں میں ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہیں حضرت حمزہ نہیں یعنی جن کے متعلق حضور نے فرمایا ناکام خاتم المہاجرین یہ حضرت عباس کے متعلق ہے حضرت حمزہ کے متعلق نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے طور پر انہوں نے ارادہ کر لیا تھا مکہ مکرمہ چھوڑ کر وہ جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف آگے راستے میں حضور علیہ سلاط وسلام مل گئے تو حضرت عباس نے سمجھا کہ میں اب ہجرت کے ثواب سے محروم رہا حضور علیہ السلاط وسلام نے جواب کے اندر ارشاد مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہجرت کی جاتی ہے دار القفر سے دار الاسلام کی طرف آج مکہ مکرمہ ایسے طور پر مسلمان ہوگا ایسے طور پر یہ دارالاسلام بنے گا کہ قیامت کی صبح تک یہ دارالاسلام رہے گا اس لیے مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کرنے والے ہیں تم ان کے آخری مہاجر ہو اور واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے حضور نے حضرت عباس کے متعلق فرمایا تھا کہ تم آخری مہاجر ہو تو وہ واقعہ میں ہی آخری مہاجر ہیں اور اسی طرح آخری مہاجر ہیں کہ جس طرح حضرت عباس کے بعد مکہ سے مہاجر کوئی نہیں محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر نے مریض سے بات کی کہ حضور نے کہا چودہویں صدی میں امام مہدی آئیں گے لیکن نہیں آئے لیکن ہم کہتے ہیں امام مہدی آ گئے ہم ان کو مانتے ہیں تم گستاخ ہو نبی کی بات نہیں مانتے ہم مانتے ہیں مہربانی کر کے اس کا جواب دیں برادران عزیز ساری قیدات کے قادیانی جو اس وقت زندہ ہیں وہ جو مر گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں جنہوں نے پیدا ہونا ہے وہ بھی ایڈوانس آ جائے مرزا قادیانی قبر سے نہیں ماں کے پیٹ سے بھی دوبارہ نکل کر آئے کوئی ماں کا لال قادیانی قیامت کی صبح تک کائنات کی کسی حدیث کی صحیح کتاب تو درکنار کسی معاذ اللہ کسی کمزور کتاب میں بھی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا جس میں چودہویں صدی کا ذکر ہو کائنات کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں یہی جھوٹ مرزا قادیانی نے بولا تھا یہی آج کے قادیانی بول رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی مردود تھا ہمارے نزدیک یہ بھی مردود ہیں کیا بینز بوتل بھی قادیانی مصنوعات کی ہے نہیں بھائی یہ مسلمانوں کی ہے چلیں جی کیا مرزایوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ مردگانی والا فیل کیا اور میری پیدائش مجھ ہی سے ہوئی مرزا قادیانی کا ایک مرید ہے اس کا نام ہے قاضی یار محمد اور وہ قادیانی مرزے قادیانی کا اتنا بڑا پکا مرید تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے گھر میں مرزائیوں کو مرزا قادیانی کی اولاد کو پڑھاتا بھی تھا خود قادیانی جماعت کا یہ جو دوسرا نام نہاد خلیفہ ہے جس کا نام مرزا محمود تھا وہ حکیم یا وہ یار محمد پلیڈر وہ مرزا محمود کا بھی استاد تھا قادیانی بھی تھا قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ کا وہ استاد بھی تھا مرزا قادیانی کا صحابی بھی تھا معاذ اللہ اس نے یہ لکھا ہے اس کی کتاب ہے اس کا نام ہے اسلامی قربانی وہ اس کے اصل کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر قاضی یار محمد کہتا ہے کہ ایک دن مرزا قادیانی نے مجھے کہا کہ یار محمد رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک آج تک دنیا میں کوئی اتنا بڑا کافر پیدا نہیں ہوا جو خدا کے متعلق یہ بات کہے جو بات مرزا قادیانی بد نصیب نے کہی اس لیے ہمارے بزرگوں میں سب سے زیادہ قادیانی فتنے کو اپنے نور ایمانی کے ساتھ جس نے سمجھا وہ مولانا سید انور شاہ کشمیری تھے جو فرماتے تھے کہ مرز قادیانی کا کفر فرعون اور حامان کے کفر سے بھی بڑا ہوا کفر ہے استاد محترم باہر سٹال پر شیزان کی بوتل بک رہی ہے ان کا کیا حکم ہے بھائی یہاں بک رہی ہو یا کہیں بک رہی ہو یہ شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور جس دوست نے یہ چٹ لکھی ہے وہ اس پر پنڈال میں آ جائے ہمارے قاضی صاحب مولانا غلام مصطفیٰ ان دوستوں کو لے جائے اگر سٹال پر بک رہی ہے تو انشاءاللہ شام کو نہیں ہوگی وہ اچھا کی ٹیو کا چین کیا ہے جی یہ کیا ہے مطلب کیو ٹی وی قادیانیوں کا ہے بھائی یہ ٹی وی وی کا مجھے پتہ نہیں ہے میرے خیال میں قادیانیوں کا نہیں ہے لاہور جی جی حضرت اچھا جی لاہور میں شیزان کی بیکری کے باہر آنا خاتم النبیین کی سلیٹ لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے دیکھیے ایک ہوتے ہیں فرنچائز یہ وہ جتنے شیزان بیکریوں والے ہیں ہیں تو وہ مسلمان لیکن انہوں نے شیزان کمپنی کا وہ فرنچائز خریدا ہوا ہے ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اب وہ مسلمان ہیں حدیث لگاتے ہیں ہم کہیں کہ تم نے حدیث کیوں لگائی تو لوگ کہیں گے کہ یہ حدیث اترواتے ہیں اور اگر اجازت دیں تو وہ حدیث محبت رسول میں نہیں لگا رہے وہ جو شیزان کی مصنوعات فروخت کرتے ہیں اس کی آڑ میں وہ شیزان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ان مسلمانوں کا کیس انتہائی ہی پیچیدہ کیس ہے میری درخواست ہے اہل علاقہ سے جہاں کہیں کسی بیکری پر وہ لکھا ہوا ہے شیزان کے شیزان کی بیکری پر حدیث شریف تو وہ ان مسلمانوں کو سمجھائیں کہ تم پہلے تو ان شیزان والی کمپنیوں کا نام بدلو تم اس فرنچائز کو تبدیل کرو نہیں تو یہ آیت مبارک نہیں ہونی چاہیے ان سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں کہ ہیں مسلمان لیکن ان کو سمجھائیں کہ یہ محض چار ٹکے کمانے کی خاطر وہ جو بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی بند ہونا چاہیے بس بھائی اب بس کرو میاں اتنی ساری چٹیں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا سے مراد میں ہوں مطلب یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں آج تک کسی نے لا کا یہ معنی نہیں کیا جو اس چٹ والے نے کیا ہے تاکہ وہ بھی نہیں کرتے انہوں نے بیٹھے بیٹھے خیر سے تیا کر لیا ہے لا کا معنی کہتے ہیں کچھ نہیں اگر مرزا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں تو ہم کہتے ہیں واہ یہ الو کا پٹھا کچھ بھی نہیں تھا چلے مرزا کا دیا نہیں کہاں پڑتا رہا استاذ کون ہے اور یہ کیا ہے جی ڈیو بوتل کس کی ہے یار یہ دو چار سوال تم نے اکٹھے کر دیے مرزا قادیانی کے استاد کون ہیں ایک فضل الہی ہے اور ایک گل شاہ تھا یہ گل محمد اس طرح کے دو چار آدمی تھے مرزا قادیانی ان سے پڑھتا رہا نہ پورا اس نے دنیا پڑھی نہ پوری دین پڑھی نیم ملا نیم حکیم بس یہ ایسا آدمی تھا اور جو شخص کسی کے پاس پڑھے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مل کے کہہ دو اللہ کا نبی بولتے نہیں ہو اللہ کا نبی اللہ کا نبی اللہ اللہ کا نبی اللہ سے پڑھتا ہے دنیا کو پڑھاتا ہے وہ دنیا نبی دنیا کو پڑھانے کے لیے آتا ہے کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا شیزان کمپنی مسلمانوں نے خرید کی ہے بالکل نہیں کی قادیانی جوڑ بولتے ہیں شیزان کا بائی کاٹ کیوں ضروری ہے یہ کافروں کی کمپنیاں ہیں کافروں کی کمپنیاں تو اور بھی ہیں شیزان کا بائی کاٹ اس لیے ضروری ہے کہ شیزان کے جو پرافٹ ہے وہ قادیانیوں کے فنڈ کے اندر جمع ہوتا ہے قادیانی اس کو اپنے کفر کی تبلیغ پر لگاتے ہیں آپ جس وقت قادیانیوں کی مصنوعات شیزان وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جیب سے جو پیسہ جاتا ہے وہ حضور کی عزت کے خلاف استعمال ہوتا ہے اس لیے ان کا استعمال کرنا جائز نہیں استاد جی قادیانیوں کی علاج کرنا ٹھیک ہے یا نہیں قادیانیوں کا ایک ہی علاج ہے بولو نا جب سے چناب نگر کا نام روا چناب نگر رکھا کچھ لوگ آپ مسلمان ہونے کے باوجود اس کو روا کہتے ہیں اس کو روا کہنا جائز ہے وہ پرانی اس رسم کی بنیاد پر کہہ دیتے ہوں گے ورنہ اب سارے اس کو چناب نگر ہی کہتے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھیں اللہ نے کرم پہلے اس شہر کا نام ربوا تھا اب ان کا نام تبدیل ہوا چناب نگر بدلا اب کادیا کے شہر کا نام ربوا نہیں آج کادیا کے شہر کا نام مٹا ہے کل انشاءاللہ شاء کا بھی نام مٹے گا جو کہتے ہیں مٹے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں کادیاین کا نام مٹے گا یہ کادیاین کی مصنوعات کیا جلدی ہے قادیانیوں کی مصنوعات کون کون سی ہیں قاضی احسان بتاتا ہے میں ساتھ کہتا ہوں کون کون سی ہے شیزان اوسی کوریا اور ذائقہ گھی Shahtaj sugar Shahnawaz textile mill اور اسی طرح کی یہ قادیانی بڑی کمپنی ہیں اپنے علاقوں میں خود معلومات کریں ان ہاں اوسیس کوریئر بھی یونیورسل سٹ وہ بھی یہ اسٹیٹ کا جواب یہ شیزان کے متعلق ہے یہ میں نے اورنٹیئر واٹر اور اورنٹیئر فریج کمپنی دونوں کمپنیاں کے ہیں نہیں امام سلام کے بعد عرض ہے کہ جو دس پانچ کیا ہے جی نشتر والی بوتل کادیئنی مینگو جوس پانچ لیٹر والی بھائی مینگو جوس پانچ لیٹر پانچ لیٹر والی قادیانیوں کی ہے یا نہیں اس کا مجھے پتہ نہیں اگر وہ شیزان کی بنی ہوئی ہے دو لیٹر کی ہے یا ایک لیٹر کی پانچ کی ہے یا دس کی تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں شیزان کمپنیوں کی جو ہے وہ اپنا قادیانیوں کی کمپنی ہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا پینا جائز ہے جو مولوی اس طرح کہتا ہے اسے بھی اپنے ایمان کی غیرت کرنی چاہیے چلیں ارتداد کہ جی؟ ارتداد تو ہے واپس آنا اسلام سے واپس کفر کی حالت میں آنا تو مرزائی تو مرزا کیا ہے جی تو مرزائی کے اولاد تو پیدائشی کافر ہے اس پر حد حد مرتد کا اطلاق کرنا یہ ذرا سمجھائے برادر عزیز ایک آدمی آج مسلمان تھا قادیانی ہوا تو اس کو مرتد کہیں گے لیکن اس کی آگے نسلیں وہ عام کافروں کے حکم میں ہوتی ہیں اور مرتد کی اولاد عام کافروں کے حکم میں ہوتی ہے ان کے ساتھ کاروبار کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن قادیانیوں کی جتنی نسلیں ہیں ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر قادیانیوں کی پانچ سو نسلیں بھی بدل جائیں تو بھی قادیانیوں کا ہر مرد عورت جوان بوڑھا آج قادیانی ہوا یا سو نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے یہ سارے زندیق ہیں زندی کو اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کی اصطلاحات کو تو برقرار رکھے لیکن اس کے مفہوم معنی اور مراد کو بدل دے جیسے رسول اس سے مراد غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ اس سے مراد مرزا قادیانی صحابہ اس سے مراد مرزا قادیانی کے دیکھنے والے ام المومنین اس سے مراد مرزا قادیانی کی بیوی سیدت النساء اس سے مراد مرزا قادیانی کی بیوی پنج تن اس سے مراد مرز قادیانی کی اولاد مسلمان اس سے مراد قادیانی اسلام اس سے مراد قادیانیت یہ اسلام مسلمان ام المومنین نبی رسول صحابی ساری اسلام کی اصطلاحات تھیں الفاظ کو برقرار رکھا اس کے جو ہے وہ اپنا مفہوم اور معنی اور مراد کو بدل دیا اس کو کہتے ہیں زندیق تو آج قادیانی ہو وہ سو نسلوں سے قادیانی ہے وہ سارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں جوان بوڑھے صحیح سکیم چٹے کالے گورے سارے قادیانی چناب نگر کے ہوں ہندوستان کے یا پاکستان کے افریقہ کے یا امریکہ کے جتنے قادیانی ہیں یہ زندیق ہیں اور مرتد کی تو توبہ ہے زندیق کے مرتد سے بھی زیادہ سخت حکام ہیں لہذا قادیانیوں کے ساتھ بہ کاٹ کرنا ضروری ہے جس طرح کے مرتد سے بچنا ضروری ہے اسی طرح حضرت محترم مرزا قادیانی کے والد کا نام کیا تھا کہتے ہیں کہ اس کے والد کا نام غلام مرتضی تھا پتہ نہیں وہ باپ اس کا تھا یا نہیں مجھے نہیں بتانا اچھا جی ایک حدیث میں ہے کہ جو کذاب ہے دوسری میں ستر کذاب ہے مرزا مرزا کون سا ہے یہ تیس کا اور ستر کا جو ہے یہ کثرت کے لیے ہے تعداد کا متعین کرنا مقصود نہیں کہ بہت سارے نبی جیسے میں کہوں کہ یار یہ بات تمہیں میں نے دس دفعہ سمجھائی ہے آخر تجھے دس دفعہ کہا ہے بیٹھتا کیوں نہیں اب اس کا یہ معنی نہیں کہ میں نے اس کو دس دفعہ کہا ہے مقصد یہ کہ تم بار بار ایک حرکت کیوں کر رہے ہو تو یہ ہے کہ تیس ہوں گے یا ستر تعداد متعین کرنا مقصود نہیں یہ بتانا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے کتنوں نے کیا یا کتنے اور کریں گے اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ قذاب اور دجال تھے ان میں یقینی طور پر مرزا قادیانی بھی تھا آپ بھی کہہ دیں زور سے زور سے اب کہو قادیانی ٹھا چلو اس کے بارے میں فرما دیں ہو گئی چلے جی یہ شیزان فروخت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا بیٹھنا جائز ہے یا نہیں نہیں تو سارے جو قادیانیوں کی مصنوعات بھائی کاٹ کا فروخت کرتا ہے آپ اس کو سمجھائیں اگر وہ اس کے باوجود نہیں مانتا تو آپ اس سے بچیں تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان میرے اس کام کی وجہ سے میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قادیانیوں کا بہ کاٹ کیا جاتا ہے یہودیوں کا کیوں نہیں کیا جاتا اس لیے کہ آج کے یہودی خود سچے خود جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی موسا علیہ السلام سچے تھے قادیانی ایسے کافر ہیں جو خود بھی جھوٹے ہیں ان کا نبی بھی جھوٹا تھا اس لیے کسی درجے میں یہودیوں سے کاروبار کی اجازت ہے قادیانیوں سے کاروبار کی اجازت نہیں بس بھائی بیٹا اب اپنا وصول کرو اب ختم بھائی بس دو چٹے ہیں اس کے بعد خلاص کادیئنو کے جنت اور جہنم جو انہوں نے بنائی ہیں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں یہ سب فراڈ اور دھوکہ ہے یہ اپنا جنت اور جہنم کا کادیا کی یہ صرف پیسے بٹورنے کا چکر ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں بول لمبی بات ہے پکڑا ہے چلے دعا کر لیتے ہیں اب انشاءاللہ شاء مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد مجلس ذکر ہوگی ہمارے حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی دامت برکاتہ حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری ان حضرات کے بیانات بھی ہوں گے اور مجلس ذکر بھی ہمارے حضرت ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں آ رہا تھا تو حضرت میاں محمد اجمل قادری صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں چل پڑا ہوں اور مغرب تک پہنچ جاؤں گا میں نے کہا جی مغرب کا معنی مغرب ہے مغرب کا معنی کوئی اور نہیں ہے اللہ کرے وہ انشاءاللہ وقت پر آ جائیں تو ہمارے پیر بھی ہیں اور مخدوم زادہ بھی بہرحال ان حضرات کے بیانات بھی ہوں گے مجلس سے ذکر بھی آپ سب دوست اس کے اندر شریک ہوں عشاء کے بعد کے اجلاس آپ حضرات رب محمد کی قسم آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ دوست کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کی اس کانفرنس کی وجہ سے تحریک تحفظ نامو سے رسالت کے پوری قیادت نے ان کا پرسوں والے دن وہاں پر لاہور کے اندر اجلاس تھا انہوں نے آپ کی کانفرنس کے متعلق فیصلہ کیا کہ ہماری ساری قیادت مرکزی قیادت اس کے اجلاس کے اندر شریک ہوگی اور آج رات وہ اتنے مہمان آ رہے ہیں کہ آپ حضرات تصور بھی نہیں کر سکتے تو مجلس ذکر میں بھی شامل ہوں مغرب بھی پڑھیں عشاء بھی پڑھیں فارغ ہوں اور پنڈال میں آئیں اور بھائی بس